السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 439 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیا جاتا ہے نمبر دو جب کسی قوم میں زنا کاری عام طور سے ہونے لگے تو اس میں موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے نمبر تین جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے ناپ تول کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ کلو شکر ہے ساڑھے چار کلو دے دی تھوڑا سا اسی طریقے سے کپڑا ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا کم کر کے دے دیا کچھ چالاکی کر لی اتر کی شیشی ہے تو اس میں تھوڑا سا کم کر دیا اور ہر چیز کے اندر ناپتول میں کمی کرے گا اس کا رسک اٹھا لیا جائے گا یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے جب کوئی نمبر نمبر چار ابھی مجھے یاد رہا نہیں نمبر چار ہے کون سا ہے لیکن جو بھی ہے حدیث سن لیجئے جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں نا انصافی کرتی ہے تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے جب کوئی قوم آہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں یہ حدیث معطا امام مالک میں ہے یہ رضائل ہیں ان رضائل سے ہمیں بچنا چاہیے ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو ایک کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے اس پر حضرت ابو حریرہ نے ارشاد فرمایا اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے اللہ تعالی کی قسم ظالم کے ظلم سے سرخاب ایک پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا اس کے ظلم کی نحوست سے قسم قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں بارشیں بند ہو جاتی ہیں پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں یہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ بحقی میں ہے اوپر والی حدیث معتہ مالک میں ہے اس وقت میں دیکھ لیں ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے ہے یہ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی کا واویلا کرتا ہے آدمی لیکن یہ نہیں دیکھتا میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں جو بھی ہم میں رضائل ہوں ان رضائل کو چھوڑ دیں اچانک موتیں ہو جاتی ہیں جس قوم میں زناکاری زیادہ ہوتی ہے اس قوم میں موتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں یاد رکھنا اور ناپ تول میں کمی کرے گا تو سمجھ لینا کہ اس کا رزق اٹھا لیا جائے گا رزق میں برکت نہیں ہوگی کہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے چائنا کی ہے جاپان کی کہہ کر بیچ رہا ہے کیا دیکھو کوریا کی آئٹم ہے جاپان کی کہہ کے بیچ رہا ہے اسے بھی تول میں کمی کہیں گے اسے بھی جھوٹ کہیں گے ویلتفین کہا گیا قرآن شریف میں ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان رضائل سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے کاروبار کے اندر یا جو بھی معاملہ ہو اس کے اندر ناپ تل میں کمی نہیں ہونی چاہیے انصاف کے فیصلے کرو اللہ تعالیٰ ہمیں شمائل پر چلنے کی عطا فرمائے اور رضائل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین